يقول الحق ويهدي السبيل والصلاة والسلام على حبيبه محمد الخليل وعلى آله وأصحابه الذين هم على سنته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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين آمنوا بالله اصطدق الله مولانا العظيم واصطدق أوله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 صحابك يا سيدي حبيب الله ادھروں بڑے دیندار ہوں گا میں اپنی سمیت گل کرنا دعوی رکھنے لیکن جب اپنی ذات کی واری آتی ہے تو اصل دین بھول جاتے ہیں حالانکہ پہلے تو حکم یہ ہوئی ہے کہ بندہ آپ کی سلاح کرے علیکم انفسکم پہلا حکم اپنا ہے اپنی سلاح آپ کا قائم کرنا قائم رکھنا اصان آپ بھول جانے ہاں، دوسرے یاد رکھنے ہاں، اپنا شتیر نہیں نکچتے دوسرے کا تک ویچے ہوں آ جڑے ساتھی جڑے اتنے میں بلایا جنا جنا مینو آخیا سی ملتان کے نال جلسہ بالکل شہر کے نال میں میں میں پچھلے پچھلے اتنے آیا سا تے کو بڑی دور سی تو لوگ اتنے نہیں پہنچ سکتے آن والوں کی تکلیف سانو کی یہ تکلیف پسند آ جان لیکن دور دراز تو لوگ آنا ہوں جتنے سواری عوام الناس کی آسانی ملے تا مہربانی کرو اتنے جلسہ رکھو قریب ویڈی سڑک یہاں پھر کلی اتنی رکھی اگر جلسہ شہر کے قریب ہوں تو ایس نال دگنا بجما یہ تو بلاوے ہی انے نے کہ سمجھ نہیں آتے بھی کدھر جانے پتہ نہیں کہڑے کیون یہ ساتھی پہنچے ہیں جڑے پہنچے ہمت یہاں لوگوں کی کی دین کچی کرتی خوشی مجمع ہو جانا اس طرح دیہات یہ حق کی برکت ہو سکتے صحیح بات دوسری گل ایڈے پوڑے پالے سیدھے سادے فقیر نے بھی دو بجے تک کری یہ وقت گیا منظوری بھی تھی جب لینی ہے منظوری تو شام تک لے لو انہیں دینی ہے انہوں اعتراض ہے جی اعتراض ہوتا تو بالکل ہی نہ دیں ایڈے سیدھے سادے سو انہوں نے سونا آخنا بھی گوارا نہیں کہ سر مہربانی کرو شام تک دے چڑو سمجھ لگی گل ہاں۔ جس عنوان میں کلام کرنا ہے پرانے مزید واقع کیا اللہ تعالی فرما مانو دین پورے پورے داخل ہو جائے اور شیطان قدمہ کو نہ چلو شیطان دے قدم کسی نہیں ویکے ویکے جی اج وہ سجڑوں کسی شیتان نو کو ٹرتا ویکیا بھی وہ قدم نے انہوں نے اللہ فرما ولا تتبعو ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان دے پیروں سے نہ چلو شیطان کی تابے داری نہ کرو شیطان دی موافقت نہ کرو کہ کیوں فرمایا شیطان دے کدی ٹرتا ویکیا نہیں نہ وہ وہ نقش نے نے نہ پیر نہیں سمجھ لگی پھر اللہ تعالیٰ کی فرما شیطان والے جڑے ہیں انہوں دے پیروں سے نہ چلو ہوں شیطان والے کہڑے نے شیطان والے وہ نے جڑے پاک محمد کی شرح مخالف نے شیطان والے وہی نے جڑے کفار نے مرتدین نے دے پیروں سے نہ چلو انہوں دی اتباع نہ کرو کیوں نشیا پہ نہ اوڑیا شیتان کتا مخی شہر ہے وہ کن بھر لوگوں کے جڑے وہ گل منگے گل کافر منگر رکھنا وہ گل کون منگے کافر تو ہوں کافر شیطان دی زمین دے سورت شیطان ایک غیبی چیز ہوا اس ظاہر دے جہان وہ کافر لہذا اللہ فرماتا ہے وہ مسلمانوں وہ مومنوں دوسرے لفظوں چ مطلب کی بنیا کہ شیطان والے لوگ جڑے ہیں نا کافر ان پیروی نہ نکلو کے طریقوں سے نہ چلو لکو مہاد بھو موٹی شیتان کا کھلا دشمن ہے کہ جڑے وہ محکم مل پیروکار نے وہ بھی بڑے دشمن ہیں یہ ہر بندہ یہ گل سمجھتا ہی نہیں کہ نہیں سمجھتا پہلی گل سمجھنی بہت آسان ہے کہ شیطان دے پیچھے نہ چلے آ جائے یہ ہر بندہ نصیحت کرے گا نہیں ہر بندہ نصیحت کرے گا ہو سکتا ہے خود کافر بھی شیطان کے مگر نہ لیکن وہ شیطان گے نوز بلا نبیا رسولوں ولیا پاکان نہ شیطان سمجھ اگلے گمراہ کرنے آخر شیطان لوگ نے غلط لوگ نے پیچھے نہ چلے یہ گل کرنی بھی سوکھی ہے مننی بھی سوکھی ہے لیکن اگلی گل کہ یار شیطان تے واقعی امنے نہیں ملا ہوں شیطانی لوگ کہڑے نے ہوں شیطانی لوگ شیطانی لوگ آخن گے رحمانی لوگوں کے بارے کہ معاذ اللہ یہ شیطان ہے تے رحمان والے بندے آخر نے شیطانی لوگوں بارے کہ یہ شیطان ہے سمجھ نہیں آئی شیطانی لوگ آخر گے رحمان والے دے واسطے کہ یہ شیطان بلا ہے اور ایویں ایویں کفار کہیں سن نبیا کہیں سن لگتا ہے تنوع جن تے شیطان چمبڑ گیا وہ تنوع پٹھے راہ لا دیتا د جہرے سر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی تو وہ کہتے سن بے بے دین ہو گئے دین ہو گئے توجہ نہیں فرمائی بھائی کو ظاہر بات ہے کہ ہر قوم اپنی زندگی گزارن کا جو طریقہ اور نظام بنایا وہ انہوں اپنا دین سمجھتی جس لیے وہ دین سمجھتی ہوں اس کے خلاف جب کسی نے ویختے ہیں وہ کہتے ہیں شیطان سارے دین کو چڑھ دن گل نہیں سمجھ لگی یہ مطلب ہے پہلی گل کرنی سوکھی وہ سوکھا ہے کی کمیاں شیطان نہ بنا شیطان کے پیچھے نہ لیکن اگلی گل کہ شیطان کون نے شیطان اتنے وہ مراد نہیں جڑا خود شیطان ہے کیوں وہ تو ختواط ہے کون ہوں وہ کہ فتوا نقشے پیر کہ وہ مکمل تابے دار جنہ کے اتنے شیتان ہاوی وہ کفار سے ہاوی ہے جب کفار پہ پہاوی تو کفار لوگ مجسم شیطان ہو گئے ایک شیطان ہو گیا مخفی ایک ہو گیا ظاہر ظاہر شیاطین ہیں یہاں شیطان سمجھنا مننا یہ بڑا اوکھا ہے کیوں کہ وہ جر نہ دسے نہ کچھ دے نہ لالچ نہ پاؤ انہیں صرف خیال ہی پاؤنا ادھر تو نہ کما نہ پاؤ چڑھتا بندہ کمے میں پاؤ ہوں انہیں چڈے نے اپنے نائب فراؤ ورگے ہوں لالچ بھی دے سکتا ہے سامنے جو بیٹھا وہ لالچ بھی دے سکتا ہے خوف بھی دے سکتا ہے اتے ہوں کھلونا یہ سمجھنا کہ خدا کے مقابلے لگا یہ شیطان ہے انسان نہیں ہے بڑا اٹھا جڑا اللہ رسول دے مقابلے ہوے اس شیطان مننا یہ بڑا اوکھا کہ مننے سے دور ہونا پڑ کہنے سے لڑائی پہ گئی قتل ہونا پہ ہوں انتہے آن کے امتحان ہو سمجھ آئی کہ نہیں آئی جنہوں مسلمانوں کا نبی دسے قرآن دسے کہ اے کفار ہیں یہ شاید شیاتین کے پیروکار ہیں یہ جسم جسم جسمانی رنگ شیطان ویسنا ہوئے دے پھر مسلمان تو انہیں شک نہیں کر سکتا توجہ ہے نا ہاں خصوصاً کہ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رد کر کے دس دیتا ہوگا تو پھر انہوں نے کافر ہونے کو شک نا کرے گا تو ایمان چلا جائے گا اسی طرح کے نہیں سجڑوں توجہ وہ لوگ جنہ کا تو سان شیطان اللہ رسول دا دشمن ہونا حتمی یقینی قطعی معلوم ہے انہوں دی دشمنی بھی شک نہ رہا اور انہوں کی تابے داری اور پیچھے چلن دے حرام ہونے کی شک سمجھ نہیں آئی گل لوگ پتہ ہے سانو کہ یقینی کافر نے سارے خدا رسول نے فرمایا سڈے قرآن نے دسیا ہر بندہ جانتا ہے بابی جاند ہے شیعہ ہے سنی جانتا ہر فرقے والا جانتا کہ یار لوگ غیر مسلم ہیں گل انہوں دے غیر مسلم ہونے سب کا اتفاق تو ایمان دسو جدو پک ہوا کہ کفار نے ہوں انہوں موافقت اور تابے داری اس شیتان کی گئی کیونکہ اس سے بھی اتفاق ہے سب کا کہ شیطان کی تابے داری حرام اگر جائز سب جائے تو اس بھی اتفاق ہے کہ کفار جڑے نے وہ شیطان دیروں پیروکار فنا فی اللہ بقا باللہ فلا بکا بلا الایا مقام ہوتے ہیں اسی طرح کفار جڑے فنا پنا بقا دے مقام سے پہنچے نے مگر شیطان آئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں نال بھی اتفاق ہو گیا ہوں اگلی گل کہ اچھا دی موافقت بھی نہیں کرنی دی مطابقت بھی کرنی خصوصاً ایسے کمائیں جتھے شرع شرح نے رابری کر دیتی گل سمجھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی سڑک بنانے میں بجلی بنانے میں فلاں چیز بنانے میں مطابقت موافقت ان کی حرام ہے یہ مباحات میں سے قصد نہیں ہونا چاہیے نیت نہیں ہونی چاہیے ان کی موافقت کی کیونکہ وہ تو مباح کے اندر بھی جائز کام کے اندر بھی موافقت کا قصد اور ارادہ پیدا ہو جائے تو نجائز جائز جائز نجائز جائے سمجھ نہیں آئی جی اہل شر اہل شر اہل فسق اہل کفر لوگوں کی موافقت کا ارادہ جائز کام میں ہو توجہ نہیں تو وہ جائز بھی نجائز بن جاتا اتہائے اسلام نے لکھا پانی پیندیا پانی پیندیا شرابی لوکاں دے شراب پین دی دی موافقت نیت کرے اور مشابہت کرے کہ وہی رنگ جنگ اسی طرح گلاس پکڑے ہے ہاں جی اوے گلاس نال گلاس ٹکراوے ٹکرا کے پھر جناب سستی بھر کے پاوے پانی پہ پیندا ہے کہ پانی پینا وہ جائز نہیں ہونا استاد صاحب کے بلا تشریف فرما ہے جو جانتے ہیں ایسے مسائل کو آپ پڑھاتے ہیں پر سارا دن ہاں جی یہ مسئلہ ہماری فکانتی میں موجود ہے اور میرے خیال میں دوسرے فقہ بھی اس سے متفق ہیں اس وجہ سے کہ مشابہات جو ہے نا وہ اجماعی مسئلہ ہے توجہ ہے سونا تو قصد اور نیت نہیں ہاں اپنی ضرورت اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنی حاجت اپنی زینت آستے اگر سڑک بنا مکان بنا سونے کو سونا بناؤں نیت یہ ہوئی ہے رب دی نعمت دیتی رب نے دیکھتا ہے میں وہ نعمت نو ظاہر کرنا چاہنا وہ سارے واسطے استعمال واسطے بنا سر وہ فائدہ حاصل کرنا ہے اگر یہ نیت وہ تو نجائز نہیں آ آپ سمجھ آئی کہ نہیں اگر کسی نے میری تقریر کسے تو بھی یہ سمجھا ہوئے کہ سائنس دیا چیزوں حرام آخر تو بے اور کسے دے صحیح بیان لیکن اجمالی تو غلط فہمی ہو جانی اور غلط سمجھ لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ ہوں لگا ہے قرآن نے تو صحیح دسیا لیکن جن بد فرقے نے انہوں نے قرآن مجید کے بیان کو اٹھے مطلب لے لینا جا ہی کفیرا تو یہ غلط مغالتے چلی گئی تو اسی طرح جی قرآن کو بندہ گمراہ ہو سکتا ہے اگر کوئی میرے بیان کو غلط مغالتے چلا جاوے تو کوئی بڑی بات نہیں گل نہیں سمجھ لگی تو بھائی اگر کوئی یہ سمجھے کہ چشتی سیاسی چیزوں کو حرام کہتا ہے آشا و کل اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن پھر کیسے بنے من حرم زینت اللہ ہلتی لعباده ایسے فرمایا فرما دیجیے محبوب کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کرے جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر کی اس واسطے سڈے اسلام دے ضروریات چوئیں بدی چوئیں عام خاص جانتے ہیں اس گل جی شرح دے پکے حرام نو ہلا نال بندہ کافر ہو جاتا ہے اسی طرح پکے یقینی جائز تے مباہ کام نو اگر فرض رکھے تو بھی کافر ہو جاتا ہے تے جی ہر مکھے تو بھی کافر ہو جاتا ہے ہر ایک دی حد تے رکھنا پہاڑ سمجھ آئی کہ نہیں سجڑوں تو سجڑو جائز جائز نو آخنا خدا جی گل جائز کی ہو جائز آخنا ہاں یہ آخنا پھر جملہ مذمت کرنا کہ یار یہ اسباب زندگی ایسے ہیں کہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ بے دین بن جاتا ہے فلان ہو جاتا ہے اس وجہ سے کراہت پیدا ہو جانا اور کراہت کا حکم لگانا یہ ہمارے آئی پہ دین کا کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال سے شریعت متارا نا اس نے یہ بھی بدھی یاد اور ضرور یاد رکھے تمام دنیا جان دیے نبی پاک نے دنیا دی برائی دنیا دی تعریف نہیں کیتی دنیا دی مذمت کیتی ہے دنیا نو پیڑا آخیا دنیا نال دل لاؤن نو چنگا نہیں سمجھیا یہ ہر مومن مومنٹ کیڑا نہیں جانتا کہ تمام نبی تمام بلی ہے اس کو کسی کچھ آخیا کسے سپنی آخیا کسے کچھ آخیا ہے ہاں جی وہ کیوں یہ مذمت مشہور ہے جب ہر بندہ جانتا ہے امبے والا مسلا موجود یہ مطلب یہ نکلیا کہ یہ نہیں کہ دنیا انہوں کے نزدیک حرام سی تو توبہ حرام ہوتی تو حضرت سلیمان پیغمبر امبے علیہ السلام استعمال ہی نہ کرتا لیکن وہ مطلب یہ ہوئی حرام نہیں لیکن یہ آ کہ جی میں آخ دینا کہ بہان کی تھان دے تو سمن کی میں آپ لائی سا دنیا ایسے تیرم لینا تھوڑا ورن دے میرے مگر میں آپ سمن کی تھان نہیں آر ایسی بیٹھ رہی ہے ڈنگ ماریا ہرس آئی اور ہرس بری تک تکبر برا ہے آکڑ بری آوے تو فراؤن بنا دے بری حالانکہ وہ دنیا نہیں بنا بنتا نفس ہی بندے لیکن اسباب تو ہے نا اسباب ہے نا علت نہیں ہے نا اسباب تو ہے دخل تو ہوتا ہے اسباب کو کچھ نہ کچھ سمجھ نہیں لگی نے گل ہوں جی جی نیڑے آئی ہرش پیدا ہوئی تکبر پیدا بری خسلتا اخلاق بدل گئے آکڑ آ گئی بندے نو بندہ نہ سمجھا پیو نو پیو نہ سمجھا اولاد نو اولاد نہ سمجھا ظلم کار تشدد پتہ نہیں کی کچھ شروع ہو گیا اے ہوں جو دروازہ اگلا فاٹا کھلیا شریعت آدھی وہ پکے حرام ہیں دنیا حرام نہیں لیکن وہ سمجھ آئی کہ نہیں یہ ان تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ذریعہ ذریعہ علت کی حیثیت نہیں رکھتا کہ حرام قرار دیں گے شریعت یا سبب کی مانا علت نہیں ہے یہ سب جملہ ہے بعض کے لیے ہے بعض کے لیے اگر تمام کے لیے ہوتا پھر بھی شریعت حرام کر دیتی یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ پتہ نہیں کھے ولی گزرے نے حضرت عمر ج دنیا دے بادشاہ گزرے نے لیکن آپ کے اندر فرق نہیں آیا سڈے ورگے ایسے ہیں جنہیں کو چند چیزاں ہون تو پھر بن بنو نہیں بغیرت بے حیا بن گئے غلط کما استعمال کیتا دنیا اڑائی نجائز کم اڑائی یہ ہے بہتوں کا حال یہ ہوئی بنتا ہے تھوڑے ہیں جدو یہ تو مطلب گل ہوئی آ گئی باغ جب مسئلہ حرام بھی نہیں کیتا لازم بھی نہیں کیتا ساری مرضی تو پہ چڑھ نالے دس دیتا کہ اے جڑے برے کام تے بری عادت نے یہاں کے نیڑے نہ جائے تو سمجھ آئی سونے ہو سو سمجھ آئی کوئی نہ ہر میں یہ نہیں کہنا کہ نہیں گا اگر کافر کی موافقت نیت نیت کہ میں بھی انہوں نال دا بنا اللہ پاک بنا یہ نیت بڑی یہ نہ سوچ کے میں دا بنا کیونکہ انہوں دے نال دا کے بننے دا ارادہ ہو گیا تے پھر خالی انہوں کو دنیا نہیں انہوں کو ایسے گلیز لانتی کم بھی ہیں جڑے منہ دیا مسلم کوفر انہوں دے کول بغیرتی انہوں دے کول حیائی انہوں دے کول ظلم انہوں دے کول نا انصافیاں انہوں دے کول جھوٹ انہوں دے کول اپنے اپنی محرم رشتے دار بتکاریاں عورتوں سے جانور استعمال کرنے جانوروں سے آپ استعمال ہونا اپنی اولاد نو آپ استعمال کرن لگ پینا اور پھر وہ فلما بڑا جگ نو وکھانا نمکھا ایڈیز کم جس قوم ہیں جا بندہ کوئی کوئی کسی بھی دی دنیا دی کوئی شاید ویٹ کے تو وہ دل چ حسرت ہوے کہ میں بھی دی موافقت کرا تے ان دی خواہش پینی پینی شروع ہو جاوے جائے نیت تے ارادے پیدا ہو جان تے پھر اس نیت اور ارادے نے انہوں کھچنا ہے تے کتنے تک لے جانا ہے جدو یہ مطلب ہے انہوں دی دنیا دی محض ویگ کے جھلک جیڑی ہے انہوں دی موافقت کرنا چاہتا ہے نیت چاہ گئی ہے یہ مطلب یہ ابھیر ہو گیا ہے بے زمیر ہونا گا ودا ودا بہت توڑ دے گا فاٹک جان دے سارے ہے ہر چرب خطا لانت مبتلا نے ہو جانا اس واسطے اسلام دو سب کے ہے نہ ہو آدم کو سجدا نہ ہو آقا کو سجدہ نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو نہ ہو آدم کو نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا دالا حضرت فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ ہوئے حضرت یوسف نو بھی فرما ہوما مینو سجدہ نہیں کرنا اگر سجدہ غیر نو جائز ہوتا تو میں عورت نو کہندا مرد نو سجدہ کر دی حضور دی شریعت تے سجدہ حرام ہے پہلے نبیوں نو سجدہ ہوندا رہیا ہے سالہ حضرت فرما دینے شان تے کہ نے سجدے تعظیمی دے حقدار کے حضور سن بہتے اتنے حرام ہو گیا جہے بہتے نہیں سن اتنے جائز سی اتنے حرام ہو گیا وجہ کی فرمایا اس واسطے یہ نہ سمجھی کہ مستحق نہیں سن تعظیم دے جڑا سمجھے گا تعظیم تازیم مستحق نہیں ایمان تو فارغ ہو جائے حضور نو تعظیم دا مستحق سجدے دا مستحق صحابہ کو جانور سمجھتے تھے توجہ نہیں کیوں جانور کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا حضور اس دیو مت سمجھو کہ جڑا حرام ہوا اس واسطے کہ تعظیم کے مستحق نہیں یہ تعظیم کے مستحق نہیں تو بے زبان کیوں تعظیم کر دیں لہذا حرام اس واسطے ہو رہا ہے کہ یہ دروازہ کھل یہ دروازہ کھل اتنے تک نہ پہنچ جائے تعظیم کردیا کردیا خدا سے مل کے سجا کی لہذا عبادت والا سجدہ کا کالا سجدار بوہا بند کرنے تاکہ فتنے کا بوہا ہی بند ہو جائے شریعت نے آخیا نا میں تعظیم تازیم ہی ان دن کرو جیڑی تعظیم تنہوں شرک تک پہنچ توجہ نمجولی پور بے سجنوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی

چھتر رہے اسلام اسلام کی کردہ جرم کا مٹھ بند کرو جب بند گا جرم ہی نہیں ہوگا مسل اسلام آخر عورت پرتے ہوئے کی ہوئے نماز دے اندر فضیلتا بیان کر کر کے وہ نماز ہوتی ہے آپ نے اپنے سلام نے ہر رنگ نال سمجھایا تاکہ اس عورت جدو پردے اس تو عورت دے ہوتے جا قتل ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا قتل بہت بڑا گناہ ہے قتل بہت بڑا جرم ہے قتل بھی نہیں ہوگا دوسرے نمبر سے زنا نہیں ہو ہوں زنا تے قتل جبری گینگ ری اجتماعی زنا چک کے لے گئے جبر نال لے گئے اچھا پھر ادھر دیکھو ایک بے پردگی تو ایک اور ہووس پیدا ہو جاتی وہ کی کہ جن اللہ تعالیٰ نے شکل ون سونی بنائی نے خدائی کوئی حضرت یوسف ورگے سونے کوئی انہوں دے حسن دے سردار محمد پاک ورگے کوئی میرے رنگے قید گزرے ہیں ہر طرح دے ہیں اللہ تعالیٰ سونے کوڑے تعینات نظام میں فرق رکھے وہی حکمت ہے کہ نہیں بے پردگی کا نتیجہ پتا نکلتا سونا مرد ویت عورت اس عورت دا مرد کوڑا سونے تو سونا مرد وی گل سمجھا جائے اللہ اکبر مرتبہ دل جا یہ آم گل مشہور ہے دل کسی نہیں ہوتا بس میں ہی ہاں ڈول گیا مولوی صاحب کی میںوپداری بے بس شہر بیبی نے ویکیا سونا بندہ واپس آئی منہ چڑھا کے بندے پی گئی گھوڑا زمانے کا جن تے بھوت لگنا میرے ہوں وہ جانے ماں بھی پہلو تو چنگا سمجھتی تھی اج کیوں اج یہ پیسے کیوں بدل گئے ہیں ساروں اجڑ گیا بندے ویخیا سونی بڈی سار وہ دل خراب ہوا وہ بچاری یہ نہیں سی وہ ویخنا گیا انہیں روٹی نہیں رکھی کھوٹی پھرنی میرا ویخن جی نہیں کرتا تین فوٹ پائے بھی قیامت پی گھر اجر گیا برادری بھی آخ یار پہلو کا نام مراد نہیں چنگا پلا سی کم پتا نہیں کی بنیا ہوں یہ یہ نہیں بھی جن کہڑا لڑا ہے کہ نہیں سڈیا گلان بھابی سنے شیا سنے کوئی سنے حضور کے سچیاں نہ منے پھر یہ گلا ہی ایسا نے یہ گلا ہی ایسا نے ہر نبی کی ہر صحابی کی ہر آخر بہت نے کی خدا پاک نے کی اگر کوئی آپ کا خدا نہ بنگا تو خدا والا پاسا بھی ابھی خوا اگر آپ کے کوئی نبی کو بننا تو نبی والا پاسا دیکھ رہا ہے اگر کوئی آپ کے میں آگے علی نہیں بننا تو علی والا پاسا دیکھ رہا ہے اگر کوئی آخ میں تو شاپا نو ماننا تو شاپا پیسہ آ کے کھڑا اگر کوئی آخ میں ولی نو ماننا تو ولی والا پیسہ آ کے کھڑا اگر کوئی آ کے میں کسی کو نہیں منگا میں اکل نو مننا تو جوڑے پاک کا سڑکا بازی اکل والے جیت جائے بجن والے میں انہوں کوئی گل نہیں بھی قانون نہیں توڑنا قانون کو ہاتھ ملیں گے ہم قانون کے پابند ہیں سمجھ آئی کہ نہیں کیونکہ میں نے آگے تو بات ہی یہ بیان کرنی ہے کہ سڑک پر بیٹھ کر راستے روکنا یہ حرام ہے یہ توجہ توجہ ہے تھوڑا تکلیف میری گل کی نہیں ہونی کسی نے ان شاء اللہ نہیں ہونی جی اس گل کی بھی تکلیف ہوگی تو بندہ خدا کو معافی منگے یہ کوئی تکلیف والی گل ہے ہوں گل سمجھو سجڑوں شریعت پاک نے فتنے دے دروازے بند کیتے تاکہ جرم پیدا ہی نہ ہو لیکن جڑے شیطانی لوگ نے وہ فتنیا دے بوئے کھولتے ہیں وہ سجڑوں وہ کی آتے نے نشہ تو کر لا نہ مراد نشا ہی نہ تو بڑا مت مطلب۔ زہر خیال ہے لیکن خبردار جی مریا تو تین پٹے لا جا پگ چ مگر سڑنا نہیں سپ کے منہ ہاتھ دے خبردار جی دن کھا دے میرے خیال دے یہ گل نہ شرع نہ حکمت نہ عقل کسی لحاظ بھی صحیح نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا بند ہر سیا گا جی او سجنا جی ہوئے دشمن کہہ جائے دوست رنگ پیاد ایسا دشمن جیڑا دوست نما ہوئے خیال پواوے دوستی دے تو بولو اے خیر اس موضوع میں چھیڑنا نہیں چاہتا نہ موضوع بنانا چاہتا میں تو صرف مناسبت والے گل کر گیا ہاں، سائنس کے حوالے سائنس کے حوالے کرنا وہ میں کر دیتی ہوں ادھر دیکھو جہے جائز کام ہو گئے جنہ کی شریعت اس دوسرے لفظ جو تفسیر میں کہنا بھائی جنہ چیزاں جنہ منن رکھن کرن نال اسلام دی نفی بھی نہیں اسلام دا اس بات بھی نہیں اسلام کی نفی اور اس بات میں جو چیزیں دخل اندازی نہیں رکھتی ایسی چیزوں کو حرام کہنا یہ خود کفر ہے اس کی اجازت شریعت نہیں دی ہاں کراہت اور پسند نہ کرنا یہ جی میں بزرگان دین نے لکھا تو سو فلم آ کے ول بشار دنیا مکرو یہ تبسو مکرو رکھا گیا پسند نہیں کی لیکن کراہت بھی تنظیم تک ہے تاریخی وہ سمجھو کہ نہیں اگر درجے گھٹ جاندے نے ہاں جو ایسے دل والا بندہ ہوئے کہ سارے اسباب رکھ کے بھی تے ہر سبب اپنے رب سونے دا رنگ ویکھے بھی وی سہ مطابق استعمال بھی کرے صحابہ کرام مالدار حضرت عثمان غنی ورگے یا حضرت السلام حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر ورگے ہاں جی اگر اس طرح دے ہیں وہ واسطے کراہت بھی نہیں آکھنا یہ بھی نہیں آکھنا کہ درجہ دا کٹ گیا ہے دنیا ہوں ارجہ نہیں گٹا سکتی اگرچہ یہ آیا ہے بعض احادیث روایات کے اندر کہ جڑے دین دار ہون گے نا غریب فقراء اور مساکین لیکن دین دار گے دیکھو دین دار ہوئے غریب ایک دیندار ہوئے امیر تو فرمایا جو دیندار غریب ہے نا قیامت کے روز یہ جنت میں دین دار امیروں کی نسبت پہ کیوں اس واسطے کہ قدرت والا آخر منصف ہے دیتے دونوں برابر سن دیاری دونوں برابر سال نیم ود انہوں اتنے لگی ہیں کچھ فرق واسطے اس رات پاک نے کام کرنا ہے لہذا تا کر کے لکھا نبیا سلیمان اس ویل مان پگم پر دیواری باہر لگا ہے بن عوف تو عثمان غنی نہ دی جڑے حضور دے چار یار نے انہاں انہاں وچوں دی نمبر بعد وچ لگا ایسے جی نہیں جانا چاہتا مسئلے صرف ایویں اشارے کرنے نے وقت بڑا تھوڑا میں کرا جی تمہیں پتا ساڈے تے گرم ہوندے بڑا وقت لگ سبحان اللہ گلا گرم ہونے لگ پیا کچھ نہ کچھ کھلتا پیا لیکن اتوں جناب وقت جہا ہے وہ انگوٹھا رکھی کھڑا ہے میرے گلے دے ہوں گل سمجھا جی اگلی جہے کام شرح دسے کہ اے جائز نہیں ہوں انہوں کرنا ویسے گنا اور اگر کافر وہی کرتے ہیں ہم کریں تو اور گناہ بڑھ جائے گا کیونکہ پھر ساتھ میں شیطان کی اتباع بھی ہوگی نفس کی خواہش اور شیطان کی اتباع بلا کرتب کب شیطان شیطان کی اتباع مت کرو یعنی شیطانی لوگوں کی اتباع مت کرو جی پہلے سمجھا جا گیا شیطان کی اتباع مت کرو یعنی شیطانی لوگوں کے پیچھے نہ چلو لگی لیجیے بولو تو میں صرف اور صرف ایک مسئلہ بیان کرنا چاہنا چاہتا وضاحت کرنا چاہنا کچھ تو سہ پیروں کے کے کافر لوگوں چلنے ہیں جیسے شرح سانو ڈکیا ہے اصل اتنے بھی نہیں کلو گے یہ سمجھ لگی چلو دوسرے جائز ہے سی جو چلتا سک جی میں چلتا لیکن ایسا جب یہ حداں توڑیاں کہ جیتے شرح ڈک ماری منع کیتا ہے انہوں بھی لگ پائے گل سمجھا جائے جی۔ ہوں ایسا کام غور کرنا اگر ایسا کام کسے جاہل کول کو غافل کول ہو جی شرح روکے لائمی بنا کر رہا ہے لیکن جاہل آدمی ہے اس کو سمجھانا چاہیے سمجھ آن کے بعد گنابر کھاتے پہ جانا یہ کرے گا اگر بندہ علم رکھتا ہے معرفت محسوس رکھتا ہے سمجھ بوجھ رکھتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے تے دیکھا گے کیا وہ شرط اگے درست کرتا ہے اگر ایسا بندہ ہے تو کم وقت وقت بہت بڑا اگر ضرورت نہیں رکھتا تو پھر یہ آخا گے کہ یار بہتے کما چلو اتباع کرتا ہے یہ مطلب آ کہ بھائی یہ اتنے خطا سمجھ کی یا توجہ نہیں نہیں ہوئی یا یا سمجھ آئی اس پاس دھیان نہیں گیا یا دھیان گیا تے سمجھ نہیں آئی سمجھ آئی کہ نہیں تو پھر جی سمجھاو تو بعد بھی وہ رجوع نہ کرے باض مسائل کے اندر تو پھر وہ جرمدار بن جا بندہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں انہوں صرف ایک گل کا کرنا اصا سہ کام جڑے انہوں کی کباب کر بیٹھے انہوں ایک کام مظاہرے ہڑتال سڑکوں کے اتنے ٹائر جلانے سڑکیں بند کر دیں ہلر بازی نعرے بازی جرم کسے دا سزا کسے دا ناراضگی کسے دے کڈنی کسے کسی ہے کہ نہیں سمجھا جی جہو ست آم گئی اصا ہوں اس بندے سیاسی بندہ ہی نہیں سمجھتے جنوں توڑ پھوڑ سڑکوں تے پیر جلانا شٹر توڑ دکان مال ساڑنے لوگوں کے املاک کو تباہ برباد کرنا عوامی ادارے ساڑ دینا یہ جی کا نہ کرے انہوں سیاسی بھی شمار کر دے وہ کنو شمار کرنے یہو جہ کام جڑا کرے اس طرح دے ظلم کرے زیادتیاں کرے خصوصاً مسافر کے نام اور سجڑوں ہے مسافر کے اتنے اس قدرت نے اتنا رحم کیتا ہے کہ چار بجائے دو چکی ہے طرح یہ کیوں کیتا سو بولو کیوں دو فرد گٹائے اس رات نے ہوں اگے نفل کی رکھنے ہیں سنتا کی رکھیں گے متر کی رکھیں گے جن اپنے دو فرد کٹا دیتے ہیں تا کر کے بزرگ فرمایا اگلے کی مرضی ہے پڑھے نہ پڑھے متر پڑھے نہ پڑھے سنتا پڑھے نہ پڑھے مرضی فرد دو ضرور کرنے اور اسلام کے نزدیک یہ رخصت نے عظیمت دیتے ہر صورت عمل کرنا ہے ہتا کہ اگر کسی نے دو روزگار کرے گا تو مکرو تاریمہ ہو جانا ہے وہ نماز کو جان کے کرتا تو کلاس کی تاریخ ہو جانی واجب لے آتا ہے دوبارہ پڑھے شاخی جی حضرات کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے رخ سکے جان بوجھ کے کر لو تو کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ وہ رخصت جو کوئی آسانی لینا چاہتا رب کی لوگے یا اپنے آپ کو مشکل رکھنا چاہتا کوئی رکھ لو کوئی نہیں یہ کا کا ہے پہلو دسیا انہوں کرا کے تاریما ہو جائے نماز واجب ہو جاتا ہوں شرح پاک ایمان جیماندار دس اللہ تعالیٰ دو فرض اپنے کیوں پیا ساقت کرتا ہے کیوں معاف پیا کرتا ہے اور ہے کہ چار چار دو فرما مسافر مہاد ایک سفر دی تنگی کیوں دیا دو ہوں اس نے مسافر کیتا ہے چار تو دو کے تکلیف دینا رب نو گوارا نہیں ہوا تو ساتھ کریم میں رستے مسافر میں سلیل کر کے تکلیف دینا گوارا ہو سکتا اور جی میں گل کر رہا میرا مخاطب کوئی خاص متعین شخص نہیں میں کی کی بات کر رہا ہوں اس سب میں کوئی بھی آیا اگر اسلام اور شریعت کا پابند آپ کو سمجھتا انہوں اپنے عمل کے نظر ثانی کرنی چاہیے وہ سوچے کہ میں غلطی میں میں مبتلا ہوا کہ کہ نہیں ہے غیر کسی آدمی طور پر گنا کر رہا ہوں تو سارا گارک نہیں دینا ہوں توجہ نہیں فرمائی نہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ذرا اسلام نے انسان کی اذیت اور تکلیف کدو برداشت کرنی جس رات کے کریم نے جانوروں کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی توجہ کرو جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا پلی نہیں ہر کو بن لیا بخاری مسلم دے نہ وہ سی کہ وہ جانور کھا کے گزارا کرے اپنا خوراک نہ کوئی خوراک سی ہٹا کہ وہ طرف طرف کے مر گئے تو حضور نے فرمایا مر آتم نارا فل بلی کو ستا ستا کر مارنے سے عورت جہنم میں چلی گئی تو مسلمان تو انسانوں کے نام

اور دلی نو ستا رہے تو جہنم جا رہے ہو خدا بھی مخلوق نے سڑکوں پہ روڑے تو پیاسا پیاسا بچارے کھڑے ہوئے کسی کو پانی نہ لبے کسی کو خوشحال کسی کا دھد تباہ کسی کا جی سامان تباہ کسی کا کوئی رشتے دار آ رہا بچارا ایمبولینس کے اندر کسی گی بیمار بندہ بیٹھا وہ اتنے مر گیا بچارا چار چار سے پانچ پانچ گھنٹے انتظار کر کے انہوں اگے راہ لگتا تھوڑی ایمان دلی کے سداو جنت لبھی سی تو ایڈی خلکت دے شعبے حضور بیان فرمائے ایویں سکھوں نہ وبے دو آپ علیہ السلام السلام نے شعبے دسے انہوں فرمایا ادنا ہا اما کل ازا فریق فرمایا ادنا تو ایمان دا شعبہ ادلا تو ادلا ایمان والا کام چھوٹے تو چھوٹا وہ فرمایا راہ تو موزی شہ ہٹا دریا ایمان کنڈے ہٹاؤ بخش بھی آتی ہے کنڈے ہٹاؤ بخش بھی آتی پورا کنٹے نہ رہا کھڑا گلا بند کرنے ہر کی ملنا ہے ہاں؟ بولو یہ حدیث کسی مذہب والے نہیں دستی ہیں سارا دیکھی سڑکوں کے اوپر کی گرم جاتیاں کر دیں کوئی نہیں دس رہی ایک دوجے کے خلاف بولن سے سارا کچھ ٹھیک کیوں نہیں دس رہی کنٹینر سوٹ اگ سوٹ کسی گی اگے کی لال پتھر بجا بندہ بھی پھٹ گیا گی بھی پھٹ گئی بندہ بھی ٹوٹ گیا گی بھی ٹوٹ گئی یہ کی ہے جی تین پتا نہیں اسی جہاز پہ دلا سکتے جہاد جہاد کرنے کے کے مار پاس ہے تو مسلمانوں سر توجہ کہ نہیں حدیث مبارک بخاری دیکھ سنانا وقت بڑا تھوڑا یہ پانچ منٹ گھڑی جی خراب ہوئی میں وہ مطابق بخاری شریف تین نمبر سو تینتی استادوں کے مدرسے چوائی آپ علیہ السلام سلام نے فرمایا یا کمل جلوس عالت پر فقال ما لنا بد انما هو مجالسنا نتحدث فيه قال فإذا أبيتم أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حتى قالوا ما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ دین دے راواں بیٹھے رہو راہ دے کسی صاحب عرض کی ساڈے ساتھ بیڑے بڑے دے نال نال سانو بہنا ہی پہنتا بہنا ہی پہنتا ہے حضور کی کریے آپ نے فرمایا کریں تو پھر کی کرو آپ قریب کا حق ہے سہابی کالو ابا حق تریق یا رسول اللہ راہ دے حق کی نہیں فرما قد البشر ہاں ہاں ہاں نیویاں رکھنا کسے دیتی گائیں گزرے تو نظر نہ پڑے کسے ہاں توجہ ہے قسم خدا بھی کر کے نا حضور دے جوڑے پاک میں صدقہ اللہ بیان کریے تو جگ سنا پھر صرف پھر صرف اور صرف کوئی کی سے شکی عنا اور سر کا شبو جل کی طرح بچ جائے تو اور بات ہے ورنہ دوسرے مجبور ہو جان کے منن دے دکھن گے یار گل ٹھیک ہے ہوں جہاں آدھے سن کے یار گالا کٹتا میں وہ بھی چڑھ دیتا بالو اقوام ہاں، امام بخاری فرماتے ہیں کال آباد الناس چلو اس طرح یہ تو پہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں تو میں کیا کرنا سونے ادھر دیکھ فرما بابا حق اتری کال غد البشر غد البشر اکھا نیلیا رکھنا اکھا قرآن کا فرض ہے یہ حکومت مرد اپنی نظر جھکا کے رکھیں یگ تو بنا بنا سارے عورتوں بھی جھکا کے رکھیں عورتوں بھی نظر نیویاں بس ایک حکمت یہی ہے جن کو لوگ دسایا کہ اگر نظر چوک کے رکھے گا تو گھر کا اجارا ہو سکتا ہے ادھر بندہ دیکھے گا سونی بڈی یا بڈی پہ جانا رہے گا بڈی دیکھے گی سونا بندہ وہ شکل پوڑی سی آواز سونی سی انہیں آپ ادھر آواز لے لو یہ نخل لو سونی کا نخرا ہوئے پوڑی آواز خامد کوئی نہیں سی سچی دسی کیا مرد ہونے کمزور سی کیا ہوا جدو دوجیاں عورتوں نے تانا ماریا کیوں لٹا بیٹھی

لے لنگڑا لگا فٹ سی ساڈی چھاتی بندے آپ کوئی اسلام کی روح تو سمجھ جو ہے مقصد کی بات ہے نہ یہ تہذیب کے فرزند کی بات ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے فیض کی بات ہے دسو سجنوں گل سمجھ آئی کہ نہیں شکل شریف دیا ہاں۔ پہلا عاشق نہیں ہوئی پہلا بے ہوش نہیں ہوئی پہلا پتا سی سر اپنے آپ قائم یا سامنے آئے ہاتھ سوریاں کٹ گئے پتا ہی نہیں چلیا یہ اشارہ لگا ہے وہ انسان نظر نہیں آ رکھ آئے نظر نہیں کہ تیرا گھر کٹیا گیا باقی تیری خراب سی نا میں مطابق بول بیٹھا توجہ ہے بس کفل آ گیا پر ما تکلیف نہ دینا راہ کے ردو سلام سلام کبے تو جواب دو راہ حق میں امر بل معروف نیکی رات دے رو رات بہ نہ منکر کبھی تو تکتے رہو راہ تو پینے یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دسے نے راہ جڑے پورے کرن دی بجائے اصل انہوں الٹ کی کھڑے حضور نے فرمایا دوسری ابو داؤد کی حدیث من دیق منزل او قطع طریقا فلا جہاد له مشکات کتاب الجہاد باب آداب سفر استاد صاحب نے مجھے اس کی رابری فرمائی فرمایا فلا جا بندہ یہ کرے گا وہ کوئی جہان نہیں راہ ڈکے گا وہ اور جہان کر